امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرا دا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا گا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے گنجور ہو رہا ہے دل خون رو رہا ہے رنجور ہو حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے پھر سے کوئی عمر دے آدا کی جو خبر لے ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا جی اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے ظلم و ستم نے مارا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے کرتا ہے اب تیرا یا یارب کرتا ہے اب تیرا رب کرتا ہے تیرا عبید یا رب کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے تیرا جی اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے تیرا ہی آسرا ہے